استغفار کے ساتھ وسعت رزق کی دعائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رات گزاری رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر ایک طویل قصہ ذکر فرمایا اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا بس میں نے آپ کو دیکھا کہ رکوع میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا پھر اللہ کی حمد کی جس قدر چاہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے سبحان ربی العلیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھ رہے تھے رب فلی ورحمنی وجبرنی ورفعنی ورزقنی وحدنی دعا کا ترجمہ اے میرے رب میری مغفرت فرما مجھ پر رحم فرما میری بگڑی بنا اور مجھے اونچی شان عطا فرما مجھے رزق عطا فرما اور مجھے ہدایت دے عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة قال فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره